ان پر پہلا الزام کہ اللہ وہ ختم نبوتی زمانی کے منکر تھے یہ تو حالات ہو گئے اور پہلا الزام کیا ہے کہ وہ ختم نبوتی زمانی کے منکر تھے خان صاحب بریلوی نے ان پر جو بہتان باندھا ہے پہلے اس کو خان صاحب ہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے اور پھر حقیقت سمجھیے خان صاحب لکھتے ہیں اور قاسمیہ قاسمی نانوتوی کی طرف منسوب جس کی تحذیر الناس ہے اور اس نے اپنے اس رسالہ میں کہا ہے بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدرسور باقی رہتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانی نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بھی معنی ہے کہ آپ سب سے سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تأخری زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں حالان کے فتح تطمہ اور اشباہ و نظائر وغیرہ ہما میں تشریح فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پچھلا نبی نہ جانے تو مسلمان نہیں اس لیے کہ حضور اخلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانے میں پچھلا ہونا ضروریات دین سے ہے اور یہ وہی نانوت بھی ہے جسے محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے حکیم امتی محمدیہ کا لقب دیا الى آخری. حسام الحرمین صفحہ نمبر ایک سو ایک اور صفحہ نمبر سرسٹھ میں ان کا مسلک یوں نقل کیا ہے یعنی اسی حسام دھرم صفحہ نمبر سڑسٹھ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی نہیں ان کے بعد اور نبی ہو جائے تو حرج نہیں یہ دو عبارتیں نقل کی ہیں جواب خان صاحب بریزوی نے حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کی تحذیر الناس کی عبارت کے پیش کرنے میں جس درجل و تلبیس کا ثبوت دیا ہے وہ خان صاحب ہی کا حصہ ہو سکتا ہے اور پھر حضرت نانوتوی رحم اللہ پر زمانی لحاظ سے خط نبوت کے انکار کا جو الزام لگایا ہے اور اجرائی نبوت کو جو افطرا باندھا ہے وہ بھی ان کا اور ان کے قادیانی چیلوں کا ہی کام ہو سکتا ہے یہی عبارت قادیانی بھی پیش کرتے ہیں اور قادیانیت کی بحث میں یہ عبارت میں تمہیں سمجھا چکا تھا سے حضرت مولانا مظلوم کی ذات یکسر مبرہ ہے اور خان صاحب کا ان پر یہ افقی مبین اور بہتان عظیم ہے سبحان قاعدہ بہتان العظیم خان صاحب نے حضرت مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ کی جو عبارت نقل کی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کا با اس کو بحوالہ ذکر کریں اور اس کے بعد پھر حضرت کی اس مسئلہ پر اپنی عبارات اور ان کا ایمان عقیدہ خود ان کی زبانی نقل کریں تاکہ عام المسلمین پر اصل حقیقت بھی بالکل باشگاہ ہو جائے اور خان صاحب کی دیانت اور خدا خوفی بھی روشن ہو جائے خان صاحب نے حضرت نانوتویر علیہ رحمہ کی عبارت جس تسلسل سے نقل کی ہے اور اس کی تمیز اور نشاندہی کچھ بھی نہیں کی اور نہ کوئی علامت اور اشارہ ہی ایسا کیا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ عبارت تحذیر الناس کے مختلف صفحات کی ہے اور یوں مربوط اور مرتب نہیں ہے جس ترتیب و تسلسل کے ساتھ خان صاحب نقل کر رہے ہیں انتہائی بدیانتی ہے علمی اور تحقیقی طور پر اس کا حوالہ نہایت ہی ضروری امر ہے حضرت مولانا نانوتو رحم اللہ اپنی علمی اور تحقیقی کتاب تحذیر الناس مطبوع دیوبند صفحہ نمبر بارہ میں طویل علمی بحث کے بعد تحریر فرماتے ہیں یہ تو مولوی احمد رضا کی عبارت ہے وہ تو آسان ہے اب آگے نانوتوی کی زبان سنو جو تمہاری چھت سے اوپر سے گزرے گی عرص پرداز ہوں کہ اطلاع خاتم اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء علیہ مسلات و سلام کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے جیسے انبیاء گزشتہ کا وصفی نبوت میں حسب تقریری مستور اس لبس سے آپ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور اور اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصفی نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا اور اس اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختتم ہوگا اور کیوں نہ ہو عمل کا سلسلہ علم پر ختم ہوتا ہے جب علم ممکن دل بشر ہی ختم ہو ہو گیا تو پھر سلسلہ علم عمل کیا چلے یہ ایک لائن کی پوری عبارت ہے خان صاحب نے جو عبارت تحریر کی ہے اس میں پہلا حصہ اسی خط کشیدہ عبارت کا محصل ہے یعنی تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختتم ہوگا اس کے یہ عبارت صفحہ نمبر بارہ کی ہے تحذیر الناس اس کے بعد حضرت نانوتوی رحم اللہ صفحہ نمبر چوبیس پر رقم تراز ہے ہاں اگر خاتمیت اوصاف ذاتی بوصف نبوت جیسا اس ہیچ ببوت نے عرض کیا تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصودہ بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء علیہ وسلم کے افراد افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چی جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تو ایک لائن خان صاحب کی کتاب میں وہ تھی دوسری لائن یہ ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا وہ عبارت تھی صفحہ نمبر بارہ کی یہ عبارت ہے صفحہ نمبر چوبیس کی ان دونوں کو ملا کر ایک عبارت بنایا ہے تیسری عبارت خان صاحب کی حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ کے حوالے سے پیش کردہ عبارت میں درمیانی اس عبارت کا مدخص ہے اور یہ عبارت صفحہ نمبر چوبیس کی ہے حضرت مولانا ننوتوی رحم اللہ مسئلہ ختم نبوت پر نہایت دقیق اور منطقیانہ بحث کرتے ہوئے شروع کتاب صفحہ نمبر دو میں تحریر فرماتے ہیں بعد حمد و سلاد کے قبل عرض جواب جی گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہمی جواب میں کچھ دقت نہ ہو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانی میں کچھ فضیلت نہیں پھر مقامی مدح میں ولا کے اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اب یہاں جو عبارت مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں آخری یہ عبارت ہے صفحہ نمبر دو کی تو جو پہلی لائن کی عبارت تھی وہ صفحہ نمبر بارہ کی جو دوسری لائن کی عبارت تھی وہ صفحہ نمبر چوبیس کی اور جو تیسری لائن کی عبارت ہے وہ صفحہ نمبر دو کی ان تینوں کو جوڑ کر خان صاحب نے وہ خان پر عمل کرتے ہوئے اس کو ایک عبارت بنا دیا اور پھر اس کو کفر کی مشین بنا کر ان پر کفر کا فتو لگا دیا اچھا آگے مزے کی بات خان صاحب نے جو حسام الحرام تظاہر کی عربی کتاب ہے تو اس میں جو یہی اردو سے تو گڑبڑ کر دی اور اردو میں اس کو اس انداز سے پیش کیا اور عربی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی ذرا سنا فيه ان عند صلی الفهم وسام الحرم صفح نمبر سو یہ عربی عبارت بنائی یعنی کس طرح مکس اچار بنا دیے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے حضرت مولانا نوتی و اللہ کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے اس کے آخری حصے میں یہ مخطوطہ عبارت ہے اب غور فرمائیے کہ خان صاحب نے کس طرح بازی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک فقرہ تحذیر الناس کے صفحہ نمبر بارہ کے دیا اور دوسرا صفحہ نمبر چوبیس کا اور تیسرا صفحہ نمبر دو کا اور اپنی افتادی طبع سے مجبور ہو کر ایک خاص ترتیب دے دی اور پھر اس سے بضام خوش ایک کفریہ مضمون تیار کیا اور پھر کفر کا فتویٰ مرتب کر کے علماء حرمین سے اس کی تصدیق حاصل کی اور عام المسلمین کو یہ باور کرانے کی سعی کی ہے کہ یہ عبارت اسی طرح مرتب اور مربوط ہے اگر عبارات سے مطلب اخذ کرنے کا یہی طریقہ ہے تو پھر خدا ہی خیر کرے اور علی کریم ہی سے استداد کرنے والے معاذ اللہ بجائے ان الابرار ذفی نعیم کے ان الابرار ذفی جہیم کہہ سکتے ہیں یعنی ان الابرار ذفی نعیم و ان الفجارہ ذفی جہیم تو ایک آیت کا ایک ٹکڑا دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا اس کو جوڑ کر ایک آیت بنا سکتے ہیں کیونکہ جب مختلف صفحات سے عبارتیں ملا کر مطلب دیا جا سکتا ہے تو ایک ہی صورت کی دو آیتوں میں یہ تقدیم و تاخیر اور خط و برید اس قاعدہ کے لحاظ سے کیوں درست نہیں اس سے بڑھ کر بدیانتی اور دجر و تدبیس اور کیا ہو سکتی ہے لیکن خان صاحب کو اس سے کیا ان کی وجہ سے ایسے کرشمے اور کرتب تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے خان صاحب تو دنیا سے جا چکے اور ان کے کٹر ہواری اور غالی معتقدین سے جو لکیر کے فقیر ہیں اصلاح کی کوئی توقع نہیں ہاں منصف مزاج قارئین کرام اس سے صحیح بات کو بآسانی اخذ کر سکتے ہیں اور ہمارے لکھنے کا اصل مقصد بھی عام مت المسلمین کی اصلاح ہے وما توفیقی اللہ بلّہ مسئلہ ختم نبوت اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہ تو خان صاحب کی اباراتی اور تحذیر الناس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علمی اور تحقیقی طور پر مسئلہ ختم نبوت پر بحث کرتے ہوئے محدثانہ فقیحانہ اور متکلمانہ بلکہ اس سے بڑھ کر منطقیانہ انداز میں ٹھوس دلائل اور واضح براہین کے ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت ثابت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے تین درجات اور مراتب ہیں نمبر ایک ختم نبوت مرتبی نمبر دو ختم نبوت مکانی اور نمبر تین ختم نبوت زمانی اور باقی دو درجوں اور مرتبوں کو تسلیم کرتے ہوئے مولانا مسخ یہ فرماتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ درجہ اور رتبہ جو ہے وہ ختم نبوت مرتبی کا ہے یعنی رتبی کا جو ختم نبوت زمانہ کے لیے علت ہے اور احد اللہ علیہ وسلم معنی خاتم النبیین ہیں کہ نبوت کے تمام درجات اور تمام مراتب اور کمالات آپ پر ختم ہیں اور ساری کائنات میں آپ کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہے ہاں آپ کے اوپر صرف ثابت ہیں یہ تینوں درجات اور مراتب دلیل مطابقی کے طور پر کیا ہیں ثابت ہیں حالانکہ اس سے آپ کی پوری فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو ختم نبوت رتبی کے لیے معلول ہے اور ختم نبوت رتبی غلط ہے تو یہ کیوں کر باور کیا جا سکتا ہے کہ غلط و مطابقی نہ ہو اور معلول مطابقی ہو ہاں ان تینوں درجات و مراتب میں سے اگر ایک مراد دی جائے تو لفظ خاتم النبیین ختم نبوت رتبی پر دلیل مطابقی کے طور پر دلالت کرتا ہے اور ختم نبوت زمانی کا ثبوت دلیل التظامی سے متحقق ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن اگر بالفرض آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے یا فرض کیجئے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی ہو جائے اور اس کو نبوت مل جائے تب بھی آپ کی ختم نبوت پر کوئی عزت نہیں پڑتی اس لیے کہ ختم نبوت کا ہر مرتبہ آپ پر ختم ہے لہٰذا کوئی آپ سے پہلے آئے یا بعد کو آئے آپ کی ختم نبوت پر ہر کوئی حرف نہیں آتا لیکن یہ تو محض ختم نبوت رتبی کے درجہ اور مرتبہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے ورنہ آپ کی ختم نبوت زمانی کا منکر بھی ویسا ہی کافر ہے جیسا کہ فرائض وغیرہ کی رکعات کی تعداد کا منکر کافر ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اس میں تعمل کرے وہ بھی کافر یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ کی ان متعدد عبارتوں کا خلاصہ ہے انہوں نے مختلف کتابوں میں اور بعض تحذیر الناس میں تحریر فرمائی ہیں چند ضروری عبارات ہم یہاں پر عارض کرتے ہیں غور فرمائیں اور اس کی مزید تحقیق راقم کی کتاب بیانی دارالعلوم ملاحظ فرمائیں نمبر ایک خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں زمانے کے اعتبار سے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں سو اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے اس تہمت کے جواب میں ہم آپ پر اور آپ کے اہل ملت پر ہزار تہمتیں لگا سکتے ہیں مناظر عجیبہ صفحہ نمبر انتالیس اس عبارت میں حجرت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت زمانی کو اپنا دین و ایمان قرار دیا ہے اور اس کے برعکس عقیدہ کی ان کی طرف نسبت کو ناحق تہمت کیا ہے اس کا مطلب وجود اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ کو ختم نبوتی زمانی کا منکر قرار دیا ہے وہ ان پر ناحق کی تہمت لگا رہے ہیں اور بے بنیاد بہتان باندھ رہے ہیں جن سے مولانا موصف رحم اللہ کا دامن بالکل صاف ہے یہ الگ بات ہے کہ ناحق تہمت لگانے والے کا اس فانی دنیا میں کچھ علاج نہیں اچھا دوسری عبارت حضرت خاتم المرسدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں اعلی الاطلاق کہی ہے یا بال اضافہ مناظر عجیبہ صفحہ نمبر تین ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے مناظر عجیبہ صفحہ نمبر انہتر یہ عبارتیں بھی بالکل صاف اور واضح ہیں نمبر چار بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیجیے تحذیر الناس صفحہ نمبر نو اور دس سے لے کر صفحہ نمبر گیارہ کی ستر نمبر سات تک وہ تقریر لکھی جسے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت رتبی تینوں بدلالتی مطابقی ثابت ہو جائے اور اسی کو اپنا مختار قرار دیا مناظر عجیبہ صفحہ نمبر پچاس اس عبارت میں مولانا موسف علیہ رحمٰن نے جہاں اہل رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت مکانی اور خاتمیت رتبی کو دلیل مطابقی سے ثابت تسلیم کیا ہے وہاں آپ کی خاتمیت زمانی کو بھی مطابق یہی سے ثابت گردانا ہے اور اس کو اپنا مختار اور پسندیدہ مسلک واقعہ بتایا ہے نمبر پانچ خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے مناظر عجیبہ صفحہ نمبر تین یہ عبارت بھی اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ سے بالکل صاف اور روشن ہے نمبر چھ حاصل مطلب یہ ہے کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے گنجائش انکار نہ چھوڑی افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا مناظر عجیبہ صفحہ نمبر پچاس یہ عبارت بھی بالکل صاف ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن اور اشکال نہیں ہے نمبر سات حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ تحذیر الناس کی عبارت کی تشریح و تفصیل کرتے ہوئے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب امروہی رحم اللہ کے جواب میں رقم تراز ہیں کہ مولانا خاتمیت زمان کی تو میں نے توجہ اور تائید کی ہے تخلیق نہیں کی ہاں آپ گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں اخبار بالعلہ مکذب اخبار بالمعلوم نہیں بلکہ اس کا مصدق اور معید ہوتا ہے اور انہیں فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت یعنی خاتمیت رتبی ذکر اور شروع تحذیر ہی میں اقضاء خاتمیت مرتبی کا خاتمیت رتبی کا بنسبت خاتمیت زمانی ذکر کر دیا یہ تو اس صورت میں ہے کہ خاتم سے خاتم المراتب ہی مراد دیجئے اور خاتم کو مطلق رکھیے تو پھر خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی تینوں اس سے اسی طرح ثابت ہو جائیں گے جس طرح کی آیت الن الخمر والمیسر والانصاب والازام رسم من عمل شیطان میں زبزی رسم سے نجاست معنوی اور نجاست ظاہری دونوں ثابت ہوتی ہیں اور اس ایک مفہوم کا انواع مختلف پر محمول ہونا ظاہر ہے مناظر عجیبہ صفحہ نمبر سینتیس اس عبارت سے بھی واضح ہوا کہ مولانا موصف علیہ رحمہ ختم نبوت زمانی کے منکر نہیں بلکہ اس کے مثبت و معید ہیں اور سے خاتم سے وہ صرف ختم نبوت زمانی ہی کے نہیں بلکہ ختم نبوت زمانی ختم نبوت مکانی ختم نبوت رتبی تینوں کے اس بات کے در پہ ہیں اور ان میں سے کسی قسم کو ضبط خاتم سے نکالنے پر آمادہ نہیں اور قوت بیان اور زوری دلائل سے وہ ہر قسم کی نبوت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تسلیم کروانے پر مصر ہیں نمبر آٹھ سو اگر اطلاق و عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے ورنہ تسلیم لجو خاتمیت زمانی بدلالت التظامی ضرور ثابت ہے ادر تصریحات نبوی مثلا هارون من موسى الا انه لا نبي بعد او كما قال جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم نبیین سے ماخوذ ہے اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درج تواتر کو پہنچ گیا ہے پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں سوجی عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات رکعات فرائض وغیرہ باوجود ہے کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں جیسا کہ اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا تحذیر الناس صفحہ نمبر نو اس عبارت میں حجت الاسلام مولانا نانوتوی رحم اللہ نے ختم نبوت زمانی کو نہ صرف یہ کہ منطقی دلیل ہی سے تسلیم کیا ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوتی زمانی لفظ خاتم النبیین سے ثابت ہے جو قرآن میں موجود ہے اور حدیث شریف اور اجماع سے بھی ثابت ہے اور جس طرح فرائض وغیرہ کی رکعات کی تعداد کا منکر کافر ہے اسی طرح ختم نبوتی زمانی کا منکر بھی کافر ہے نمبر نو اپنا دین و ایمان ہے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا اعتماد نہیں جو اس میں تعمل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں مناظر عجیبہ صفحہ نمبر ایک سو تین یہ سب عبارتیں حجت الاسلام حکیم الامت قاسم العلوم الخیرات مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ بانی دار دیوبند کی ہیں ان تشریحات کی موجودگی میں اگر موضوع احمد رضا خان صاحب اور ان کے معتقدین یہ بات اور مردو دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا مسود معاذ خدم ختم نبوتی زمانی کے منکر ہیں اور بلا وجہ وہ ان پر تکفیر کرتے اور اس پر مصر ہیں تو اس سے بڑھ کر بدیانتی ہر دھرمی اور تعصب کی بدترین مثال دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے اور اسی طرح اگر خانہ ساز نبوت کے مدعی قادیانی قادیانی کذاب و دجال کی نبوت ثابت کرنے کے لیے مولانا نانوتوی رحم اللہ کی عبارات سے یہ غلط نظریہ کشید کرتے ہیں کہ موصف عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کے قائل تھے تو یہ بھی قطن باطل اور مرد یقیناً مردود ہے مولانا قاسم نانوت و رحم اللہ تو تشریح کرتے ہیں کہ عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا سرے سے اقتماد ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور کو آپ کے بعد نبی ماننا تو درکنار جو اس میں تعمل کرے مولانا مصوف اس کو بھی کافر کہتے ہیں الغرض حجت الاسلام مولانا نانوتوی رحم اللہ ختم نبوت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تمام اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے البت عزد اور تعصب کی وجہ سے بلا وجہ الزام اور بہتان کا اس دنیا میں سرے سے کوئی علاج نہیں اس کا عادلانہ علاج تو عالم آخرت ہی میں ہوگا ان شاء اللہ خان صاحب نے تحزیر الناس کی عبارت پر کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونے بہ معنی ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہے اپنی کتاب المعۃ الاحمر میں گرفت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس میں خاتم خاتم النبیین سے خاتم زمانی مراد دینے کو عوام کا خیال بتایا گیا ہے حالان کے خاتم کا یہ معنی خود حضور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ثواب کرم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں بس مصنف تحذیر الناس کے نزیک احمد رسول اللہ علیہ وسلم و تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عوام میں داخل ہو گئے یہ دوسرا اعتراض ہوا زیکن خان صاحب کی یہ انتہائی بدیانتی ہے کیونکہ حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ نے لفظ عوام کی خود تشریح فرما دی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں وہ جز انبیاء علیہ مسلات وسلم یا راسخین فی العلم اہم عوام قاسم العلوم نمبر اول مکتوب نمبر دوم صفحہ نمبر چار یعنی بابی تفسیر میں سوائے حضرات انبیاء کرم علیہ وسلم یا علماء راسخین فی العلم کے سب عوام ہے ان دونوں کو وہ مسسنہ قرار دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ننوۃ الرحم اللہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور راسخین فی العلم کو جن کا اولین مشتاق حضرات شوابِ کرام رضی اللہ عنہم ہیں عوام میں شمار نہیں کرتے ان کی اپنی اس واضح تشریح کی موجودگی میں ان کی عبارت کا غلط معنی لینا پرلے درجے کی علم خیانت اور بردیانتی ہے اللہ تعالی بچائے اور خود خان صاحب نے اپنی کتاب الدول الملکیہ میں صفحہ نمبر تریادیس میں ایک مرفوع حدیث اور سیدنا حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ لکھا ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل فقیر نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کی تفسیر کے لیے متعدد غیر متعارض کما محفل وجوہ اور تفسیر نہ نکال سکے ادغر جن لوگوں کو حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ عوام میں شمار کرتے ہیں وہ خان صاحب کے نزدیک بھی عوام ہی ہیں مگر افسوس کہ خان صاحب کو اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا صرف دوسروں کو کوسنے سے ہی ان کی زندگی بسر ہوتی ہے فائدہ میں ان کی عبارت ساری پڑھوں گا پھر زبانی اس کا خلاصہ بھی بتلاؤں گا اور جو مزید باتیں تمہارے دماغ کے مطابق ہوں گی تو وہ بھی بتاؤں گا ان شاء اللہ کہتے ہیں کہ مولانا نانوتی رحمہ اللہ کی ایک منطفیانہ استدا سے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے مولانا مصوف لکھتے ہیں یعنی آپ جناب حضور نبی کریم اور رحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم موسیح بوسف نبوت بزاد ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوسف نبوت بالعرض اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے غرض آپ جیسے نبی الامت ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں تحذیر الناس صفحہ نمبر چار اس عبارت میں مولانا موسف علیہ رحمن نے احمد رسلی اللہ علیہ وسلم کو غزات نبی کہا ہے اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی بالعرض کہا ہے اس مقام پر بزاد کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت خانہ زاد ہے اور کسی کے محتاج نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات ذاتی ہیں کسی اور کی رہی نمنت نہیں بلکہ مولانا مصوف رحم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات نبوت براہ راست بغیر کسی کے واسطے کے عطا فرمائے ہیں اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کمالات نبوت آپ کے واسطے اور توفیل سے عنایت فرمایا ہے تحذیر الناس کی اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں ہے اس کو ایسا ہی سمجھ لیجیے جیسا کہ مولانا مصب رحم اللہ نے اپنی کتابوں میں سورج کی روشنی کو بذات اور چاند کی روشنی کو بلار سے تعبیر کیا ہے اور ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو براہ راست روشنی عطا فرمائی ہے اور چاند وغیرہ سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں نور القمر مستفاد من نور الشمس یہ مطلب نہیں کہ سورج کی روشنی معنی خود اپنی جاتی ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کی بھی محتاج نہیں اور خود خان صاحب نے اپنی کتاب جزا اللہ ادو صفحہ نمبر تیئیس میں لکھا ہے کہ نصوص متواترہ اولیاء کرام و امزام و علماء کرام سے مبرہن ہو چکا ہے کہ تمام دنیاوی و اخروی و جسمانی اور روحانی جتنی نعمتیں انسانوں جنوں اور فرشتوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو حاصل ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں یا ہوں گی سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور وسیلہ سے حاصل ہے مجنونانہ بڑھ مدو عمر صاحب تحذیر الناس کی اس عبارت مذکورہ پر سرخی یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے اجرائی نبوت کا مسئلہ دیوبندیوں نے جاری کیا مقیاس حنفیت صفحہ ایک سو ستانوے اور پھر اسی پر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ بانی مرزائیت وہابیہ یعنی دوبندی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بانی مرزائیت وہابیہ ہیں یعنی دوبندی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا کرنے کے در پہ ہیں اور احناف کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد کسی کو نبی فرض کرنا بھی کفر ہے انصاف تم پر موقوب ہے صفح ایک سو نوے مقیاسی حنفیت اور مفتی احمد یار خان صاحب اپنی موج جوبن اور رد میں آ کر لکھتے ہیں لیکن موجودہ زمانہ میں غیر مقدین کے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں کہیں کیونکہ عام مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضور حضور علیہ السلام کی ایسی توہین کی کہ کوئی کھلا ہوا مشرق بھی نہیں کر سکتا مگر پھر بھی مسلمانوں کے پیشوا بنتے ہیں اور اسلام کے اکیلے ٹھیکیدار مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہی قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا مولوی اسماعیل دہلوی نے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا مولوی قاسم نانوتی نے تحذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو خاتم و نبی بمانہ آخر نبی ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی نبی آ جائیں تب بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا خاتم کے معنی ہیں اصلی نبی دیگر نبی ہیں عارضی نبی یہی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں بروزی نبی ہوں غرض مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں ان کا شاگرد رشید ہوا شاگرد رشید بھی کہہ رہا ہے یعنی جہادت کی انتہا ہے جا الحق صفحہ نمبر چھ مطبع نوری کتب خانہ لاہور الجواب حضرت مولانا نانوتوی رحم اللہ کی سابق مفصل عبارات کے بعد اگر مفتی احمد یار خان اور ان کے ہواری حجت الاسلام مولانا نانوتوی رحم اللہ پر یہ الزام اور بہتان لگا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا ہے تو یہ ان کا سراسر ظلم سفید جھوٹ اور خالص افطرا ہے جس کی عدل انصاف کی دنیا میں قطعا اور یقیناً کوئی قدر و منزلت نہیں ہاں اگر کوئی شخص تعصب عینات اور ہر دھرمی میں قائم رہ کر اپنی ہی رانی علاپتا رہے اور حق کے سننے دیکھنے اور بولنے سے بالکل محروم ہو جائے جیسا کہ مفتی احمد یار خان صاحب کا ٹولہ تو ان کا معاملہ ہی جدا ہے اور ایسے سمن بکمن عمیون ہمیشہ سے دنیا میں چلے آ رہے ہیں اور یہ لوگ اس کا مزداق ہیں بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں جد ہے جناب شیخ تقدس معب میں